ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں اور جو لوگ عدل و انصاف کی کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے یہود کی ان کے کفر اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کی بنا پر مذمت یہاں ان اہل کتاب یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ جو گناہ اور حرمت کے کام کرتے رہتے تھے اللہ کی اگلی پچھلی باتوں کو جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائیں جھٹلاتے رہتے تھے اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالا کرتے تھے بلکہ اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل و انصاف کی باتیں سنائے انہیں بے دریغ تہ تیغ کر دیا کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کبر و غرور یہی ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل جاننا بس ان لوگوں کی اس سرکشی تکبر اور خود پسندی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں پست و ذلیل کر دیا اور آخرت میں بھی رسوائی والے بدترین عذاب ان کے لیے تیار ہیں اسی لیے فرمایا کہ انہیں دردناک ذلت والے عذابوں کی اے نبی خبر پہنچا دیجیے ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد اور ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہ ہوگا